مفسر ابن کثیر نے ایمان کی تصویر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلاصۃ خلاصۃ المان المان خدا کا خوف ایمان کا خلاصہ ہے خدا کا کا خوف ایمان خلاصہ ہے ابن کثیر نے یہ جو تفسیر کی ہے ایمان کی یہ بہت بامانہ ہے آدمی جس چیز کا مومن ہو جس چیز کو وہ ایمان کے درجے میں اختیار کرے اسی کے لحاظ سے اس کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں کیفیات مثلا آپ چونٹی کی موجودگی کا اقرار کریں چونٹی کے مومن بنے تو اس وقت آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ اس سے بالکل مختلف ہوگی جبکہ آپ ایک شیر کی موجودگی کا اقرار کر رہے ہوں ایک شیر کے مومن بن گئے ہوں چوٹی کی موجودگی آدمی کے اندر کوئی جاگ پیدا نہیں کرتی کوئی جاگ پیدا نہیں کرتی مگر شیر کی موجودگی کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے شیر کی موجودگی کو محسوس کر کے آدمی کا حال کیا ہوتا ہے وہ سر سے پاؤں تک جاگ اٹھتا ہے سر سے پاؤں تک جاگ اٹھتا ہے میں ایک واقعہ عرض کروں جو اس بات کو واضح کر رہا ہے میں ایک مرتبہ ایک چڑیا گھر میں تھا اچانک میں نے دیکھا کہ چڑیا گھر میں جو لوگ آئے تھے یعنی زائرین تو وہ تیزی سے باہر کے گیٹ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں معلوم کیا تو پتا چلا کہ چڑیا گھر میں یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ ایک شیر کٹہرے سے باہر آ گیا ہے ایک شیر کٹہرے سے باہر آ گیا ہے غور فرمائیے ابھی کسی نے شیر کو دیکھا نہیں تھا ابھی کسی نے شیر کو دیکھا نہیں تھا صرف اس کی خبر سے لوگوں کا یہ حال ہوا صرف اس کی خبر سے لوگوں کا یہ حال ہوا کہ سب کے سب بیرونی گیٹ کی طرف بھاگے جب شیر کی موجودگی کو محسوس کرنے پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو شیر کے خالق کی موجودگی کو محسوس کر لے جس کو خالق کائنات کے پریزنس کا احساس ہو جائے شیر کے پریزنس سے جب آدمی میں اتنی زبردست ہلچل مچ جاتی ہے تو اسی سے آپ کاس کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات کے پریزنس سے جو شیر کا خالق ہے اس کے پریزنس سے کا احساس کر کے آدمی کے اندر کتنا زبردست ہجل پیدا ہو جائے گی